جناب عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور میں ان دنوں نو عمر تھا فرمائیے اللہ تعالیٰ کے فرمان ان من شعائر اللہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کے درمیان سعی نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں اگر بات ایسے ہوتی جیسے کہ تم کہہ رہے ہو تو آیت کریمہ یوں ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما اگر وہ ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں دراصل یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ لوگ منات بت کے قصد سے احرام بادہ کرتے تھے اور یہ بت مقام قدیت کے بالمقابل نصب تھا اور پھر یہ لوگ صفا مروہ کی سائی میں حرج سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سننے ابو داود حدیث نمبر 1901